السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سیونٹی تھری یہ بھی نماز کے متعلق سبق ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے من جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پتھر اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے اتنے اس کو اٹھایا جاتا ہے وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے جب دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا اس لیے مرد بھی دھیان میں رکھیں عورتیں بھی دھیان میں رکھیں معمولی معمولی معمولی معمولی مشورتی کی وجہ سے فرض نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے کتنا بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں سستی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک قصہ اور ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے ترغیب میں یہ حدیثیں ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ جو لوگ اوقات نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت فکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی در منصور میں ہے حضرت یہ روایت در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو اس کی عبادت کرتا ہو نماز پڑھتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا رخصت ہوگا کہ حق تعالی شان ہوں اس سے راضی ہوں گے اس لیے یہ بہت اہتمام کرے نماز کا یہ نماز کے متعلق مستقل میں سبق دے رہا ہوں ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جو یعنی کہنے والے نے کتنی اونچی بات کہی ہے مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں مومن مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں اس لیے مسجد میں اگر جینے لگے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے اور اگر مسجد میں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے میں جی لگتا ہے آپ کا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے میری اولاد کو بھی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو بھی سبق سن رہے ہیں جو بھی مسلمان ہیں میں اور آپ ہم سب کہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی مشرق پیدا نہ ہو اور کوئی بھی بے نمازی پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے آپ کے لیے بھی قبول کرے چلیے ایک مرتبہ آج جو ہے امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لیجئے پڑھیے میرے ساتھ اللہ لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میں نے پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں میرے کھاتے میں آ گئیں آپ پڑھو گے ایک مرتبہ تو آپ کے کھاتے میں بھی نیکیاں آ جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور جماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین